حجاج بن ابو عثمان سفیان اور ایوب سب نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آگے ابو خیسمہ کی حدیث کے ہم مانا ہے ایوب کی حدیث میں کچھ اضافہ ہے انہوں نے کہا انصار نے مہاجرین کو عمر بھر کے لیے دینا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اموال اپنے پاس رکھو صحیح مسلم 1000 حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ستانوے